اور یقیناً ہر آنے والا وقت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پہلے گزرے ہوئے وقت سے